الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبي محمد الأمين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 العظيم اللهم صل على سيدنا محمد بزرگوں اور بھائیوں موجودہ دور مسلمانوں کی آزمائشوں کا دور ہے ملکی طور پر اور عالمی پیمانے پر طرح طرح کے حالات اور طرح طرح کی پریشانیاں ایک سوال یہ ہے کہ تم ہم لوگ اپنے لوگوں سے پریشان ہیں دوسرا بیرونی اخبار ایسے ہیں کہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے روزانہ نئی نئی سازشیں اور نئی نئی کوششیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں ابھی اخبار میں آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی جس میں اکیس عیسائیوں کو سر اردو ہوتا ہوا بدلایا ہے اور جو کر رہے ہیں ان کو مسلمان بتایا کہ یہ کر رہے ہیں وہ نصاب کوچ ہیں کون ہے تو کہہ نہیں سکتے عنوان مسلمانوں کا رکھا گیا ہے اس طرح سے دکھا کر اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے دہشت گرد ہیں ابھی دوسری خبر آئی کہ پینتالیس سے زیادہ لوگوں کو نظر آتیش کر دیا یعنی جلا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مجرم کو جس نے جرم کیا تھا اس کو نظر آتیش کر دیا جلا دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جب پتا چلا تو فرمایا کہ اگر میرے پاس یہ کیس ہوتا تو میں جلاتا نہیں اور سزا دیتا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسان آپ کی سزا دیں اس سے منع فرمایا جلانے والی سزا سدانی حدیث شریف میں واقعہ ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تھا اس کے اوپر ایک صحابی کو امیر بنایا تھا اور فرما ان کی عمارت میں بھیج رہا ہوں ان کی بات مانگنا کسی بات پر امیر سفر کے اندر ناراض ہو گئے ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایندھن جمع کرو لکڑیاں لاؤ اور جب ایندھن اور لکڑیاں لائی گئی تو صاحب کرام کو کہا اس میں کود جاؤ جلاؤ آج یہ ایندھن کو جلاؤ اس میں کود جاؤ تو صاحب کرام نے آگ میں کودنے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری بات جب تک مانیں گے جب تک شریعت کے مطابق ہے شریعت کے خلاف تم بات کو ہم نہیں مانیں گے تو کہا جب میں کہتا ہوں کہ آج میں پوچھ جاؤ تو کیوں نہیں پوچھتے جواب دیا کہ ہم نے قدمہ پڑا ہے آگ سے بچنے کے لیے آج تک دینے کے لیے تو نبی کے دربار میں کلمہ تو اس لیے پڑا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور آپ اپنی فرما برداری میں ہمیں آج کے اندر کودنے کی تلقین کر رہے ہیں نہیں کودیں گے قافلہ واپس گیا سرکار کے دربار میں دوران سفر جو جو واقعات پیش آتے تھے اس کو پیش کیا جاتا تھا کہ کیا صحیح فیصلہ رہا کیا غلط رہا سرکار کے سامنے پورا کیس لائے آپ نے فرمایا تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ اپنے آپ کو آگ میں نے نہیں ڈالا اگر تم آگ میں پوچھ جاتے نا کبھی نکل ہی نہ سکتے اندر سے اس کے دو مانا ہیں ایک مانا یہ ہے کہ آگ سے زندہ باہر نہ نکل سکتے دوسرا ماننا ہے کہ میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے آیا اور تم آنکھ میں اپنے آپ کو ڈالتے تو آخرت میں بھی نہ نکل سکتے وہاں بھی آگ میں جانا پڑتا یہ دونوں معنی محدین اور شارحین نے بیان کیے اب یہاں ان لوگوں نے آگ میں جلا دیا اور اخباروں میں چھپا کے بھی دیکھو اس طرح سے جو ہے یہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں یاد رکھو کہ یہ شریعت کی ترجمانی نہیں اسلام بہت سام مذہب ہے اسلام ایک بہترین دین ہے اس کی تعلیمات انتہائی طور پر عالیشان اور نہایت شاندار تعلیمات ہے ایسی تعلیم ہے کوئی تعلیم دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں دین زبردستی کسی کو قبول کرنے کے لیے منع فرمایا کیوں یہ دین اتنا روشن ہے اتنا چمکیلا ہے اتنا بہترین ہے کہ دیکھتے ہی کوئی قبول کرے گا زبردستی کا معاملہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا لال ارے بھائی گمراہی اور ہدایت یہ دین کے اندر کلیئر ہو کر آ چکی ہے لہذا کسی کو مجبور نہیں کریں گے دین کے قبول کرنے کے بارے میں دین قبول کیے ہوئے کو عمل پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن جس نے دین قبول نہیں کیا ہے اس کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جس کے سردار تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی جو حضرت زید ابن حارثہ کے صاحبزادے ہیں جب پہنچے تو سامنے کچھ لوگ ملے ان کے ساتھ بکریوں کے ریور تھے جیسے ہی انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا السلام علیکم کا حضرت اسامہ نے کہا کہ یہ سلام تم نے اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے کیا ہے حملہ کر دیا اور ان کو مار ڈالا اور ان کی بکریاں قبضے میں لے لی پھر معاملہ سرکار کے دربار میں آیا کہ حضرت انہوں نے سلام کیا تھا تو انہوں نے جواب نہیں کہا کہ تو تو سلام اس لیے کر رہا ہے کہ تیری جان بچ جائے تیرا یہ مال بچ جائے سرکار بہت ناراض ہوئی اور پرانے کریم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جب کوئی سلام کرے تو تم جواب بھی دو اور یوں مت کہو کہ تو تو اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا تھا ہم تیری جان نہیں بخشیں گے تجھے ختم کر کے چھوڑیں گے ایسا مت کہو لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا کسی کے ایمان کی بظاہر علامت کیا ہے ترمذی شریف کا روایت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے فرمایا زبان سے اقرار اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے ہم اس کو امید بھی نہیں لگائیں گے ایک جگہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا دستہ بھیجا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں نے جملہ کہا کہ سبانا سبانا یہ عربی کا ایک جملہ ہے سبانا ہم سابی ہو گئے تو حضرت خالد نے کہا کہ سابی یہ تو کوئی دوسرے مذہب کی بات کرتا ہے اور وہ بےچارے نہیں جانتے تھے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا لفظ کا استعمال کرنا چاہیے تو انہوں نے سوانا کا لفظ استعمال کیا تھا تو حضرت خالد ابن ولید نے ان کو قید کر لیا اور تقسیم کیا قیدیوں کو لوگوں کے اوپر اور یوں کہا ہر ایک جو ہے اپنے قیدی کو ختم کر ڈالا انہوں نے نہیں کیا اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا کہ خالد نے ولید نے ایسا حکم دیا تو حضرت خالد ابن نے سے سرکار نے پوچھا کہ تم نے ایسا حکم جب وہ کہہ رہے تھے سبانا پھر تم نے ان کو مارنے کا حکم قید کا حکم کیوں دیا جواب دیا کہ وہ لوگ اسلم کہہ رہے تھے کہتے تو سلامت ہوتے انہوں نے تو سبانا کہا تھا سلامتی کا کیا سوال ہے نے فرمایا ان کو صحیح لفظ نئے مذہب میں داخلے کا نہیں معلوم تھا اس بنا پر انہوں نے جو جان تھا وہ کہہ دیا تو ان کو ماننے کا کیا تم نے بڑا ظلم کیا ہے ان کو پیس کر کے اور مار کے اور ہاتھ اتنے اونچے اٹھائے سرکار نے کہ بغل کی سفید ہی نظر آئی حالانکہ اس دیا مجھ سے تک اٹھا دیا لیکن آج جو ہے حضرت خالد کے عمل کو اتنا غلط کرا دیا کہ تم نے بہت غلط فیصلہ کیا اور یوں کہا عما ابرا کبھی خالد اللہ قیامت کے دن مجھ سے مت پوچھی میں نے نہیں کہا تھا ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کہ اس نے اچھے طور پر فیصلہ کیا ہے اب مسئلہ سمجھو ذرا آج کیا پیش کیا جا رہا ہے دنیا کے سامنے ہم کو کتنا ظالم جو ہے وہ بتلایا جا رہا ہے اور ہمارا جو پریزنٹیشن ہے وہ کتنا غلط لوگوں کے سامنے جا رہا ہے آج ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے ہم دنیا کے سامنے شاندار اخلاق پیش کریں جو سرکار لے کے آئے اس کے بجائے دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں اور وہ اسلام کو پیسہ لے کر بدنام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم کو پریشان کر کے رکھا ہے کہیں تاریخ کا نام ہے تو کہیں پلا کا نام یہ سب کتنے ہیں دوستوں یہ کتنے کا دور ہے یہ فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے علماء سے جڑے رہو ان سے مشورہ کرتے رہو اور یاد رکھو کہ عبادات پر اور اعمال پر اور اخلاق پر اگر ہم قائم نہیں رہے تو ہمارا دنیا میں ٹیکنا اور بچنا مشکل ہے اب کیا کہتے ہیں لوگ تو مانا یہ حالات یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں یہاں ملک میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں ہم آٹھ سو سال کے بعد جو ہے اکثریت کی ہندو حکومت لے کر آئے ہیں لہذا اب جو ہے آٹھ سو سال میں جو ہم نہیں کر سکے اور دوسروں کے پاس قبضہ تھا ہم جو ہے یہ پانچ سال کے اندر وہ آٹھ سو سال کا بدلا لینا چاہتے ہیں آٹھ سو سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے آٹھ سو سال میں انگریز بھی آئے دوسرے بھی آئے اور ہم جو ہے ہمارا ملک اور کچھ نہیں کر سکے تو اب ہمارے ہاتھ میں آیا ہے لہذا دو ہزار بیس تک ہم پورے ہندوستان کو ہندو بنا کے رکھیں گے دو ہزار بیس ان شاء اللہ آنے والا ہے اور جب آئے گا تو جو لوگ زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے یہ بکواس کیا ہے ان کی بات کتنی غلط ہے اور کتنی واحد ہے اس بنا پر کہ اس وقت ان شاء اللہ کتنی تعداد اس وقت ہے مسلمانوں کی اس سے زیادہ تعداد ان شاء اللہ ہوگی اب مسلمان کی بات کہ کیا ہم ایسی روزانہ کی کامنٹ سے گھبرا جائیں گے اس سے شریف کامنٹ نہیں ہے اور اس سے کامنٹ کی کیا بات ہے ہمارے پشتوں کے پشتے لگائے ہیں بھی جب آئے تھے اس بات سمجھو اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے اور ظلم مسلمان کا راز مسلمان کو بھی پسند نہیں کرتے یہ علی ہے نا اور راہمون الرحمن ارحمو من فل ارو یرحم کو من فل سمان بھائی کرو مہربانی تم زمین پر خدا مہربان ہوگا اور یہ بڑی پر یہ یہ ترجمہ ہے حدیث شریف کا رحم و کرم کے اللہ نے سو اصول رکھے ہیں جن میں سے ایک اصل کو دنیا میں جاری کیا ہے اور بے نام نے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رقم کرنے کے لیے رقم کیا ہے ایک رقم کے اصل کی وجہ سے دنیا میں چاندنا نظر آتا ہے تو جب اللہ مینان سے رقمت جاری فرمائیں گے تو اللہ کے بندے محروم کیوں رہیں گے لیکن ہم ظالم نہ بنے ہم رحم کے قابل رہیں اپنے آپ کو مرحوم رکھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ نہیں رہیں گے ضرورت ہے کہ ہم ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں کوئی غلط کام ہم کو نہیں کرنا اور میں اس ملک میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ملک کے قانون کو جب تک قانون تمہارا ساتھ دیتا ہو اور مخالفت نہ کرنی پڑتی ہو وہاں تک عدالت کے ساتھ چلیے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے تو اس ملک میں ابھی بھی ہمیں عدالت پر بھروسہ ہے عدالت نے بہت اچھے اچھے فیصلے پچھلے چند سالوں میں کیے ہیں احمد آباد کے مجرموں کو کافی تک کی سزائیں جو ہیں سنائی گئی ہے اور نقلی انکاؤنٹر کرنے والوں کو پتے دیوار زندہ بھیجا ہے اور بھی بہت سے فیصلے ہندوستان میں اچھے ہوئے عدالتوں میں تو ہمیں عدالتوں پر بھروسہ ہے ظلم نہ کرو عدالت کے خلاف نہ کرو قانون اپنے ہاتھوں میں بدلو شریعت کو اپنے سامنے رکھو انشاءاللہ عدالت شریعت کے خلاف کچھ کام کر نہیں سکتی جب کرے گی تو عدالت میں وہ دفعات ہیں اور وہ راستے ہیں کہ آپ خود عدالت میں جا کر عدالت کو جن کریں آپ گفتگو کر سکتے ہیں قانون کی تباہی کاب سیکھیے ملک کے قانون کو جانیے اسلامی قوانین سے واقفیت حاصل کیجیے اور کس طرح سے جینا ہے دوستوں غفلت کے ساتھ بھولے پن کے ساتھ اور بے خبر ہو کر نہیں جینا ہے نہ ہو کر ملک میں اب رہنے کا وقت آیا اگر بے خبری رہی اور غفلت رہی تو دشمن مضبوط ہوگا اور سازشیں کر کے ہماری نسلوں کو دین سے دور کر کے رکھے گا اور اگر ہمارے پاس دولت ایمان ہے تو ہمیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں لوگ اب تک ہیں کہ جب اتنے حالات ہیں تو ہماری بقا کی کیا شکل ہے میں نے کہا ہماری بقا اللہ کے دین لڑکتی ہے اگر ہمارے اندر دولت ایمان ہے ہمارے اندر یہ سرمایہ موجود ہے تو کوئی سرمایہ اور نہ ہو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے قرآن کا اعلان سنیے ولا سنو ولا کا منظر یہ رونے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے کمزوری کے سے کچھ نہیں ہوگا یہ تو اور ہم دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں کمزور جو ہوتے ہیں ان پر حملہ کرنے والے کرتے ہیں ضرورت ہے ایمانی اعتبار سے تمام کی مضبوطی کی کام کی اور سب سے زیادہ جو دولت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اس کے احساس کی کہ دوسروں کا احساس ہے اس دولت کا اور ہمیں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت اللہ نے دے رکھی قرآن کا وعدہ غلط تو نہیں ہو سکتا کیا فرماتے ہیں ولا کنوالو نہ کمزوری کا اشرار کرو اور نہ اس کے گیت گاؤ اور نہ غمگین رہ کر زندگی گزارو تم کو اللہ سر بلندیاں دیں گے اسلام سر بلندیوں سے ہی آیا ہے شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو شرط ایمان مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس امت کی ابتدا میں میں ہوں جس کے بیچ میں بحبین ہے جس کے اخیر میں عیسا ہے اللہ اس کو ضائع کیسے کرے اللہ اسے ضائع نہیں کر سکتے تو تمہیں پھر ضیات کا کیا ڈر ہے ہاں تم ضائع ہو سکتے ہو میں ضائع ہو سکتا ہوں جب میں تین کو ضائع کروں گا اللہ مجھے ختم کر دیں گے جب آپ تین کو نہیں عمل میں لائیں گے آپ کو ختم کر دیا جائے گا تین باقی رہے گا جو دین کو ہٹا دیا جائے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے یہ دین اتارا ہے تو سوچ کے اتارا ہے اور یہ دین غلطے کے لیے اتارا ہے ایسا فکری دین ہے کہ جہاں رکھتے ہیں یہ قدرتی طور پر اس کو غلبہ نصیب ہوگا اور اتنا پیار ہو گلا اسلام غلبے کے لیے آیا ہے ہونے کے کے لیے لیے جانے نہیں آیا ارے کا کیا جب سرکار اکیلے تو نہیں دبا سکے لاکھوں لوگ نہیں تھا جب کروڑوں ہو گیا تو کون دبا سکتا ہے یہ ہے کہ ایمان ہمارا ایمان ہو گیا کھوکھلا کھوکھلا ایمان اور شکل نظر آتی ہے ایمان کی حقیقت ایمان کی ہم کو بچی ہے جب رسمی چیزوں کا نام ہم نے جو ہے ایمان رکھا ہے اور فارسی کا شاعر کیا کہتا ہے کیوں پتو مسلمان کیوں پتو مسلمان کے دانم مشکلات کلمہ پڑھتا ہوں تو کام جاتا ہوں جب کلمے کے بعد تقاضے آئیں گے ان تقاضوں پر اپنے آپ کو پورا اتارنا ہے میں مومن ہوں تو میرے اندر صفات ایمان پائی جاتی ہے کہ نہیں امانت داری پائی جاتی ہے کہ نہیں قرآن کہتا ہے کون ہے وہ صفات جس پر اللہ نے ایمان والوں کو اترنے کو فرمایا ہے اور جس پر جنت کے والے فرمائے ہیں العابدون الحامدون السائحون دل پا بالمعروف مونا عن المنكر والحافظون لحدود الله یہ سب کے پاس ہے یہ سب کے پاس کی ضرورت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتين والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجكم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اس بات سمجھو جب اللہ نے کلمے پر جنت جو انتہائی درجے کی بہترین اور اعلیٰ نعمت ہے وہ دینے کا وعدہ کیا تو دنیا کے ظاہر ہونے کا سوال بھی کہاں پیدا ہوتا ہے دنیا تو راستے کے اندر آتی ہے من دخل کل میں پر اللہ نے بہترین جنت دینے کا وعدہ کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کو ظاہر فرمائیں گے یقین ہونا چاہیے ایمان جو ہے نا وہ یقین کا نام ہے اور یقین اس بات کا کہ جو ہوگا اللہ کریں گے لوگوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لوگ مٹانا چاہیں گے نہیں مٹیں گے لوگ ختم کرنا چاہیں گے دین ختم نہیں ہوگا یہ دین چلایا اللہ نے اور دین اللہ ہی چلائیں گے ہم کو اللہ اس وقت چلائیں گے جب ہماری زندگی میں دین چل رہا ہوگا اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے تو صرف لفظی جمع خرچ کر کے بیٹھنے سے کچھ ہونے والا نہیں تاکاری مظلوم تھے ان کا بڈھا جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھا اس نے مسلمانوں سے پوچھا تھا کہ تمہارا خدا کیسا ہے پر میں وہ مظلوموں کا حامی ہے پر میں مظلوم ہوں اب میں نے کلمہ نہیں پڑا لیکن کیا میری مدد کی جائے گی فرمایا ہمارا رب مظلوموں کا مددگار ہے ظالموں کے ساتھ نہیں اللہ ظلم پسند نہیں کرتے اور ظالموں کو بھی پسند نہیں کرتے نہ اللہ ظالم ہے نہ ظالموں کو اللہ پسند کرتے ہیں نہ کوئی ظلم کرے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس نے کہا میں بھی مظلوم ہوں میرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں مظلوم ہوں اور تم ظالم ہو مسلمانوں برسوں سے ہماری نہیں سنتے تم اپنے اقتدار کے نشے میں ہو گیا پہاڑ پر دعا کی اور یوں کا ہے مسلمانوں کے خدا اگر تم مظلوموں کی مدد کرتا ہے تو تم کانا اور بینا ہے تجھے معلوم ہے کہ میں مظلوم ہوں میری قوم مظلوم ہے مدد فرما اس کے بعد وہ اترا اور چھوٹی سی جماعت تھی پھیلتی چلی گئی ایک شہر قبضے میں آیا دوسرا آیا ملک کا ملک آیا اور عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کے سروں کے ڈھیر بنا کر اس کے اوپر بیٹھ کر تاکاری شراب پیتا تھا اللہ کے نام سے اس کو دشمنی کی اللہ کے دین سے اس کو دشمنی کی مسلمانوں کے نام سے وہ جو ہے وہ غصے میں اور جلال سے آ جاتے تھے اور جہاں سنتے تھے یہاں مسلمان ہے ان کی مسجدیں اور ان کے کاروبار تحس نحس اور برباد کر کے رکھتے تھے لیکن یہ اللہ کا نظام کیا نظام بنا جس نام سے گھبراتا تھا جس کا نام لینے سے اس سے جلال اور غصہ آتا تھا وہی نام ایک دن ان کے ایمان کے آنے کا سبب بنا ایک اللہ والے کی اذان نے تاکاریوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا میدان میں مسلمانوں کو سخت شکست دینے والے اور مات دینے والے اللہ کے منادی کے پکار سے مات کھا گئے ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے اور انہوں نے دین قبول کیا ایک دن میں ستر ہزار لوگوں نے دین قبول کیا بہت لمبی تاریخ ہے اگر اٹھا کے دیکھیں گے سلسلہ تاریخ دعوت و عظیمت تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تاریخ اسلامی دیکھیں گے تو آپ کو پانچویں صدی کی یہ حقیقت جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ تاکاری مٹانے پر چلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی تبدیل کر ڈالی جن کے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے تھے مسلمان بچے جن سے کانپتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی زبان پر کلم آیا اور اللہ نے جو کام مسلمانوں کو کرنا تھا وہ کام ان سے لے لیا تو حالات کا بدلنا نا سازگار کو سازگار کرنا سب اللہ کا کام ہے یہ دین جاوید دین ہے یہ زندہ دین ہے قرآن ایک زندہ کتاب ہے اس بنا پر ضرورت ہے دوستوں کہ ہم پورے یقین کامل کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اس دین کی باغڈور کو سنبھال کے رکھیں اپنی نسلوں کو دین پڑھائیں اور ان کو دین پر جمائیں یقین کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایسے حالات سے نہ گھبرائیں امید رکھیں آیا یوں رکھے سادار کے افسانے سے اس بات کتنا بڑا شہر کا آیا یور کے افسانے سے آس پاس مل گئے چالے کو سنم کھانے سے جب اللہ تعالیٰ چاہ سے کام لیتے ہیں جب اللہ چاہتے ہیں تو دشمنوں سے وہ کام لیتے ہیں جو دوست نہیں کر سکتے جب اللہ کام لینے چاہتے ہیں تو غیروں سے وہ کام لیتے ہیں جو اپنا ہو سکتا دوستوں مت گھبراؤ آگے بڑھو اور شاید کہتا ہے کہ تم بھی سادے مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقات تم بھی ہے مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقات یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے مجھے حکم تھا کہ چند کلمات آپ کے دل پر فیاض کروں وقت کا تقاضا ہے اور نزاکت چاہتی ہے کہ میں اس وقت بات ختم کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر دائیں قائم رکھیں پوری استقامت اور یقین کے ساتھ اور بغیر کسی تدبر کے اپنی دینی زندگی کو آگے بڑھانا ہے اس ملک میں اور عالمی پیمانے پر دین کی محنت کرنا ہے واقع الحمد للہ رب العالمین